باب نمبر سکسٹین فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف ارشادی الہی ہے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير سورة السبع جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے اور حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں کہ گویا سا پتھر پر نرم زنجیر لگنے کی جنکار ہے اور یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے اللہ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے حدیث کے راوی صفیہ نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ذرا جدا کیا کہ شیاطین اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں سب سے اوپر والا سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے کبھی تو کاہن کو وہ بات پہنچنے سے قبل شہاب اسے جلا دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے پہلے شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے تو کاہن شیطان کی بتائی ہوئی بات کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے اگر کوئی بات اسی طرح واقع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز اس ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا چنانچہ صرف اس ایک بات کے سچ ہونے سے اس کاہن کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ وہ بات تو آسمان سے سنی ہوئی ہوتی ہے اور حضرت صحیح بخاری اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <clears throat> اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اس وحی کا تکلم فرماتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپ کپی تاری ہو جاتی ہے جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے وہی سے وہی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے پھر جبرائیل ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اے جبرائیل ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ پکارتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں ابن ابی حاتم بحوالہ تفسیر ابن کثیر مسائل پوائنٹ فسٹ سبا کی آیت نمبر 23 تھری کی تفسیر جس میں اللہ کی وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت بیان ہوئی ہے پوائنٹ سیکنڈ اس آیت میں ابتال شرک کی دلیل ہے بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے اور اس آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ شرک کی جڑوں کو کاٹ پھینکتی ہے پوائنٹ تھرڈ اس باب سے قالول قال الحق وخو العلی القبیر کی تفسیر بھی واضح ہوتی ہے پوائنٹ فورتھ فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی اس میں مذکور ہے پوائنٹ ففتھ فرشتوں کے سوال پر جبرائیل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہ فرمایا ہے پوائنٹ سکس اس میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں پوائنٹ سیونتھ چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں لہٰذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں پوائنٹ ایٹھ بے خوشی اور گشی تمام آسمانوں کے فرشتوں پر طاری ہوتی ہے پوائنٹ نائنتھ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں پوائنٹ ٹینتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وہی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں پوائنٹ الیونتھ شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی کوشش کرتے ہیں پوائنٹ ٹویلتھ اس مقصد کے لیے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں پوائنٹ تھرٹینتھ ان شیاطین پر شہاب چھوڑا جاتا ہے پوائنٹ فورٹینتھ بعض اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے پہلے یہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتا چکا ہوتا ہے پوائنٹ ففٹینتھ بعض اوقات کاہن کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے پوائنٹ سکسٹینتھ اور کاہن اس ایک بات کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتا ہے پوائنٹ سیونٹینتھ کاہن کے جھوٹوں کو لوگ محض اس لیے درست مان لیتے ہیں کہ اس کی ایک بات تو صحیح تھی حالانکہ وہ بات آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے پوائنٹ ایٹینتھ نفوس سے انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں اور کاہن کی طرح صرف اس ایک بات کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کی ایک سو غلط باتوں کو نہیں دیکھتے پوائنٹ نائنٹینتھ شیاطین اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور اس سے دوسرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر استدال کرتے ہیں پوائنٹ تھے ٹونٹی اس باب سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات بھی ہوتا ہے عشاعرہ معطلا اس کی صفات کے منکر ہے پوائنٹ ٹونٹی ون آسمانوں پر طاری ہونے والی دہشت و کپ کپی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتی ہے پوائنٹ ٹونٹی ٹو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں باب نمبر سیونٹین شفاعت کا بیان ارشاد الہی ہے وَآذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سورة الانعام اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائے کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو شاید کہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائے اور فرمایا کل جمیع سورة الزمر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے نیز فرمایا بِإِذْنِهِ سورہ بقرہ کون ہے جو اس کی حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اور نیز فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأَذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى سورة النجم اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سورة سبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں اور زمین و آسمان کی ملکیت یا ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمی اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرقین استدلال کرتے تھے محسن اس بات کی نفی کی ہے کہ کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت و اختیار کلی ہو یا جزوی اختیارات ہو یا کوئی اللہ کا مددگار ہو البتہ سفارش ہی باقی ہے چنانچہ وہ بھی اسی کے لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ خود دیں گے جیسا کہ فرمایا ولا لمن یشفرت صورت اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتی بجز اس کے جس سے اللہ راضی ہو پس وہ سفارش جس کے مشرقین قائل ہے قیامت کے دن معدوم ہوگی یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی جیسا کہ قرآن مجید نے ان کی نفی کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کی بجائے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اس کی حمد و سنہ کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائے اور بات کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں گے دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے آپ وسلم کی سفارش قبول ہوگی حضرت ابو رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ اللہ کا اقرار کیا بس ثابت ہوا کہ یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرقین کو حاصل نہیں ہوگی اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کی سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا اس طرح سفارش کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرے گا اور وہ مقام محمود پائیں گے پس جس شفاعت کا قرآن انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں کی آمیزش ہو یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات پر اپنی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہوگی مسائل پوائنٹ نمبر ون ان آیات قرآن قرآن کی تفسیر جن میں اللہ کے سامنے شفاعت کا بیان ہے پوائنٹ ٹو ناقابل قبول شفاعت کی وضاحت ہے پوائنٹ تھری قابل قبول شفاعت کا تذکرہ ہے پوائنٹ فور شفاعت قبرہ کا ذکر ہے جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں پوائنٹ فائیو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے انداز کا بیان کہ آپ جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے پھر اجازت ملنے پر شفاعت کریں گے پوائنٹ سکس شفاعت کے سب سے زیادہ سالت مند آدمی کا بیان ہے پوائنٹ سیون یہ سفارش مشرقین کو حاصل نہیں ہوگی پوائنٹ ایٹ حقیقت شفاعت کا بیان ہے باب نمبر ایٹین ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے ارشاد الہی ہے ان نقلا تہدیم احباب کنَ اللہ شاہ ولم اعلم بالمحتین سورة القصص اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور ایک مقام پر حضرت سعید بن مصعب رحم اللہ اپنے باپ حضرت مصیب اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے پاس عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چاچا جان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو میں تمہارے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا وہ دونوں عبداللہ بن عبدالبن عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بولے کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں سردار اپنی اپنی باتیں دہراتے رہے چنانچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہ جائے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا سورة توبة نبي اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرقین کے لئے مغفرت کی دعا کرے کھوا وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم مسائل پوائنٹ نمبر ون آیت کریمہ انکا لا تہدی من احببتا کی تفسیر پوائنٹ سیکنڈ آیت کریمہ ما لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکی کی تفسیر ہے پوائنٹ نمبر تھرڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کل لا الہ الا اللہ کی تفسیر ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ دلی اقرار بھی ضروری ہے اس میں علم کے ان دعوے داروں کی تردید ہے جو محض زبان سے اقرار کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں پوائنٹ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاچا سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہا تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ آپ کی اس سے کیا مراد ہے اس لیے وہ ابو طالب کو عبد المطالب کے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا برا کرے جن سے ابو جہل اصل دین کلمہ الہ الا اللہ کے مفہوم کو بہتر جانتا تھا پوائنٹ ففتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاچا کو مسلمان کرنے کی پوری اور انتہائی کوشش کی پوائنٹ سکس جو لوگ عبد المطلب اور اس کی اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں ان سے ان کی بھی تردید ہے پوائنٹ سیونتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کرنے سے روک دیا پوائنٹ ایٹتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ بورے لوگوں کی صحبت کا انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے پوائنٹ نائنتھ اپنے اکابر و اسلاف کی تعظیم میں گلو کرنا نقصان دہ ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہو پوائنٹ ٹینتھ باطل پرستوں کو اس میں ابو جہل کی استدلال کی وجہ سے مگالتا ہوا پوائنٹ الیونتھ نجات کا دار و مدار آخری زندگی کے اعمال پر ہے کیونکہ اگر ابو طالبہ وقت وفات کلمہ کا اقرار کر لیتا تو اسے ضرور فائدہ ہوتا پوائنٹ ٹویلتھ گمراہ لوگوں کے دلوں میں راسک اس بڑے مغالطے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اس لیے کہ ابو طالب کے قصہ میں مذکور ہے کہ سرداران مکہ اسی مغالطے کی بنا پر ابو طالب سے جگڑتے رہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغی اور تکرار کے ساتھ ابو طالب کے لیے کلمہ پیش کیا اس لیے وہ اس پر اڑے رہے باب نمبر نائنٹی بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں گلو عزت و تقریم میں حد سے بڑھ جانا ہے ارشاد الہی ہے یا الكتاب لا تفلو فی دینکم ولا علی الى الحق سورة النساء اے اہلی کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کرو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان و ولا تضرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويأوق ونصرا سورة نو کے بارے میں مروی ہے کہ یہ سب ود سوا یگوس یعوق نصر قوم نوح کے صالح لوگ تھے جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کرو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ کیا پوجا نہ گیا جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی علم جاتا رہا جاتا رہا اور اصل بات بھول گئی تو انہوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی صحیح بخاری امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں متعدد اسلاف اہل علم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے پھر ان کی مجسمے بنائے پھر زمانہ دراز گزرنے سے گزرنے پر ان کی عبادت کرنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں نہ سارا حد سے تجاوز کر گئے میں تو ایک بندہ ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو بخاری و مسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گلو سے بچ کر رہو تم سے پہلے لوگوں کو گلو مبالغہ ہی نے ہلاک کیا تھا مسند احمد وسن ابی داود اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلف کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار فرمائی صحیح مسلم مسائل پوائنٹ نمبر فسٹ جو شک زیر بحث باب اور اس کے بعد والے دو ابواب اچھی طرح سمجھ لے اس پر اسلام کی باقی ادیان سے جدا گانا حیثیت واضح ہو جائے گی اور دلوں کے پھیرنے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشمے نظر آئیں گے پوائنٹ سیکنڈ روئی زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک بزرگوں کے ساتھ حد درجے کی محبت اور ان کی عظمت میں گلو کے سبب ہوا پوائنٹ تھرڈ سب سے پہلے جس چیز میں تغیر و تبدل ہوا وہ انبیاء کرام کا دین تھا اس بار میں غور و فکر کرنے سے دین میں تغیر کے اسبابی معلوم ہوتے ہیں حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمایا تھا پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی پوائنٹ فورتھ لوگ بدعات و محدثات کو جلد قبول کر لیتے ہیں حالانکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتی پوائنٹ ففتھ شرک شروع ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حق اور باطل کو آپس میں کھلت ملت کر دیا گیا تھا جس کے دو واضح اسباب تھے ایک تو بزرگوں کے ساتھ حد درجہ کی عقیدت و محبت تھی اور دوسرا یہ کہ بعض اہل علم و دین نے کچھ ایسے امور سر انجام دیے کہ جن میں ان کی نیتیں درست تھی مگر بعد والوں نے یہ سمجھا کہ ان اہل علم کی مراد کچھ اور تھی پوائنٹ سکس سورہ نوح کی اس آیت کی تفسیر جس میں مختلف بتوں کے نام ذکر ہے پوائنٹ سیونتھ فطری طور پر انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ اس کے دل میں حق آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے جبکہ باطل بڑھتا رہتا ہے پوائنٹ ایٹ اسلاف اہل علم کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات کفر کا سبب بنتی ہے پوائنٹ نائنتھ شیطان ابلیس بدعات کے انجام سے خوب آگاہ ہے کہ یہ کس طرح انسان کو تباہ کر دیتی ہے اگرچہ بدعت جاری کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو پوائنٹ ٹینتھ اس باب سے ایک اور قاعدہ اور اصول ثابت ہوتا ہے کہ گلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور جو گلو کی طرف مائل کرے اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے پوائنٹ الیونتھ قبر پر کسی سوال عمل کے انجام دہی کے ساتھ کے لیے بیٹھنا انتہائی نقصان دہ ہے پوائنٹ ٹویلتھ مجسموں کی ممانت اور ان کی مٹا ڈالنے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے پوائنٹ اس تفصیل سے جہاں یہ وقوع شرک کا عظیم واقعہ معلوم ہوتا ہے وہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا جاننا ضروری ہے لیکن اکثر مسلمان اس سے غافل اور لا علم ہے پوائنٹ فورٹینتھ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ وقع کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوا تھا پھر بھی سمجھتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کا یہ عمل قبر پرستی بزرگوں کی گایت درجہ تعظیم قبروں پر مجاور بننا وغیرہ افضل ترین عبادت ہے اور وہ یہ اور وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس بات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ایسا کفر ہے جو کسی کے جان و مال کو مباح کرتا ہے پوائنٹ ففٹینتھ اس تفصیل میں یہ سراحت بھی ہے کہ ان بتوں کو پوجنے والوں کا ارادہ صرف یہ تھا کہ یہ بزرگ ہماری سفارشی ہیں پوائنٹ سکسٹینتھ بعد والے مشرقی نے گمان کیا کہ سابق اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویر عبادت کے لیے بنائی تھی پوائنٹ سیونٹین تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ تم میری تاریخ میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم میں کیا تھا میں مسلمانوں کے لیے کھلا بیان اور عظیم نصیحت ہے اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تبلیغ کا حق ادا فرما دیا پوائنٹ ایٹینتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تکلف کرنے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوتے ہیں پوائنٹ نائنٹینتھ اس سے علم کی اہمیت اور علم نہ ہونے کے نقصان کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قوم نو علیہ السلام میں علم ختم ہونے کے بعد ہی بتوں کی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی پوائنٹ علماء کا دنیا سے رخصت ہونا فقدان علم کا سبب ہے باب نمبر ٹونٹی کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ناجائز اور سنگین جرم ہے جائے کہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر مجسمے بنا دیتے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے ان لوگوں نے دو فتنوں کو یکجا کر دیا ایک قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کا اور دوسرا ان میں مجسمے اور تصویریں بنانے کا اور ایک دوسرے مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی علامات ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف سے اپنی چہرہ مبارک پر چادر اوڑھ لیتے اور جب دھم گرتا تو چادر کو ہٹا لیتے اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدگاہ بنا لیا تھا اس سے آپ کا مقصد اپنی امت کو ایسے طرز عمل سے روکنا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدگاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی عام صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح ظاہر ہوتی بخاری مسلم اور حضرت جنب بن اللہ بجلی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پانچ یوم قبل میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا میں اللہ کے سامنے اس بات سے بارات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی تم میں سے کوئی میرا دوست خلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بناتا بنانا چاہتا تو ابو اللہ کو بناتا خبردار تم سے پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا کرتے تھے خبردار تم قبروں کو سجدگاہ نہ بنا لینا میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں صحیح مسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل شنی سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لانت فرمائی معلوم ہوا کہ اگر قبر پرستی نہ بھی ہو تب بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا منع ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قول خشی ان یتخذ مسجدہ کا مطلب بھی یہی ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد بنائے کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کا نام دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام روئی زمین کو میرے لیے مسجد اور ذریعہ طہارت وضو کے لیے پانی کا قائم بنایا گیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوں گی اور وہ بھی سب سے بدتر ہے جو قبروں کو مساجد کا درجہ دے مسند احمد میں عمدہ سند کے ساتھ مروی ہے اور اسے ابو حاتم نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد تعمیر کر کے عبادت کرنے والے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ اگرچہ مسجد بنانے والے کی نیت صحیح ہی ہو پوائنٹ سیکنڈ تصاویر و مجسمے بنانے کی حرمت اور اس پر شدید و عید ہے پوائنٹ تھرڈ اس عمل کی مذمت کے معاملے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے ویسے منع فرمایا تھا پھر آخر عمر میں وفا سے پانچ روز قبل مزید تنبیح فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت شروع ہونے والا تھا اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے پھر ایک بار سخت ممانت فرمائی پوائنٹ فورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرما دیا حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود نہ تھی پوائنٹ ففتھ انبیاء و صلحہ کی قبروں پر مساجد بنا کر ان میں عبادت کرنا یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے پوائنٹ سکس اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لانت فرمائی پوائنٹ سیونتھ اس طرز عمل کی وجہ سے یہود و نصارہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایسا کارنامہ انجام نہ دے پوائنٹ ایٹھ اس سے آپ وسلم کی قبر کو کھلا اور عام جگہ پر نہ بنانے کی وجہ اور مسلحت بھی معلوم ہوتی ہے پوائنٹ نائنتھ قبروں کو مسجد بنانے کی معنی کی بھی وضاحت ہے پوائنٹ ٹینتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر یا شرک کے وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی اس کے اسباب اور اس کے انجام کا ذکر فرما دیا ہے پوائنٹ الیونت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ روز قبل اپنی خطبہ میں ان دو گروہوں کا رد فرما دیا جو اہل بدت میں سے ہیں سب سے زیادہ برے ہیں بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں بہتر گروہوں سے بھی خارج کر دیا ہے ان دو گروہوں میں سے ایک رافضہ اور دوسرا جہمیہ ہے خصوصاً روافض کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی اور انہیں روافض نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا پوائنٹ ٹویلتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نژ کے وقت بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا پوائنٹ تھرٹینتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کے وصف سے نوازا گیا ہے پوائنٹ فورٹینتھ خلیل ہونے کا درجہ مقام محبت سے اونچا ہے پوائنٹ ففٹینتھ اس میں یہ سراحت بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رجن تمام صحابہ سے افضل ہے پوائنٹ سکسٹینتھ اس ارشاد میں حضرت ابو بکر بکرجن کی خلافت کی طرح بھی اشارہ ہے باب نمبر ٹوینٹی ون بزرگوں کی قبروں کے بارے گلو کرنے کا انجام شرک اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یا اللہ میری قبر کو بتنا بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اور قہر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا ابن جریر رحمت اللہ نے آیت مبارکہ افرعیتم اللات والعزا کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ لات خجاج کرام کو ستو گول کر ستو گول کا ستو گول کر پلایا کرتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے ابو الجوزا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ لات حجاج کرم کو ستو گول کر پلایا کرتا تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کو جانے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں پر مساجد بناتے اور چراغہ کرتے ہیں اس کو اہل سنن نے روایت کیا ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ اوسن کی تشریح و توضیع ہے پوائنٹ سیکنڈ عبادت کا معنی و مفہوم واضح ہوتا ہے پوائنٹ تھرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذر ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا پوائنٹ فورتھ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بتنا بنانا جس کی پوجا کی جائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا پوائنٹ ففتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا شدید قہر و غضب نازل ہوا تھا پوائنٹ سکس ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ لات جو عرب کا سب سے بڑا بدھ تھا اس کی کس طرح عبادت شروع ہوئی تھی پوائنٹ سیونتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ لات ایک بزرگ کی قبر تھی پوائنٹ ایٹھ لات صاحب قبر کا نام ہے اور اس کے وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو پوائنٹ آپ نے قبروں پر چراغا کرنے والوں پر بھی لانت فرمائی باب نمبر ٹوئنٹی ٹو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا ارشاد الہی ہے لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة توبة لوگو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے تمہاری تکلیف اسے شاک گزرتی ہے وہ تمہاری فلاح و ہدایت کا حریث ہے اور اہل ایمان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے پھر اگر یہ لوگ پھر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر اپنے گھروں کو نماز دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے قبرستہ نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو تمہارے درود و سلام مجھے پہنچ جائیں گے اس کو ابو دعوت نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کے راوی سکہ ہے زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے گرد بنی دیوار میں ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا اور کہا کیا میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ حضرت حسین عنہ نے میرے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی آپ نے فرمایا تھا میری قبر کو میلہ گانا بنانا اور تم نماز دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو ہوں گے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ برا توبہ کی آخری دو آیتوں کی تفسیر و توضیح ہے پوائنٹ سیکنڈ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کی ہدایت اور حکم ہے پوائنٹ تھرڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یعنی اپنی امت پر نہایت شفیق و مہربان اور ہماری رشد و ہدایت پر انتہائی حریص تھے پوائنٹ فورتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے ہے پوائنٹ ففتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زیارت قبر کے لیے جانے سے منع فرمایا ہے پوائنٹ سکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز گھر میں بجا لانے کی ترغیب دی ہے پوائنٹ سیونتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ بات مسلم اور معروف تھی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی پوائنٹ ایٹتھ صلاۃ و السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وجہ بیان فرمائے کہ آدمی کا درود و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے کہا وہ دور ہی ہو لہٰذا اس گھر سے قریب آنے کی ضرورت نہیں پوائنٹ نمبر نائنتھ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہے اور امت کے اعمال میں سے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں باب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افراد کا بت پرستی میں مبتلا ہونا ارشاد الہی ہے علم تر الذین اوتو نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدا هؤلاء أحدا من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہے نیز ارشاد فرمایا کل حل انبئکم بشار من ذالک مصوبتا اند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد التاغوت سورة المائدة اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دے کیا میں تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور قذبناک ہوا اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے تاغوت کی بندگی کی نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سورة جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کی غار پر ضرور مسجد عبادت گاہ بنائیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیر کے برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ زب سانڈی کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی جا گھسو گے صحابہ کرام رضی اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہود و نصارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون بخاری و مسلم اور حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین اس حد تک سمیر دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی اور مجھے دو خزانے ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کیے گئے اور میں نے اپنی رب سے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ وہ عام سالی سے اسے ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ میں انہیں عام سالے سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر کوئی ایسا بیرونی دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائے البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے صحیح مسلم اور اسے حافظ برقانی نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے اور مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کیا ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے اور جب ان میں ایک دفعہ تلوار چل پڑی تو قیامت تک بند نہیں ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک جماعت مشرقین سے نہ جا ملے اور میری امت کی بہت سے گروہ بت پرستی نہ کرنے لگے اور میری امت میں تیس دجال ہوں گے وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم الانبیاء آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر رہے گا اور ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے گی اور انہیں چھوڑ جانے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ نساء کی آیت جس میں اہلی کتاب کی بتوں اور شیطان کی پوجا کرنے کا ذکر ہے کی تفسیر ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ معاہدہ کی آیت جس میں فاسقوں سے بتر لوگوں کا ذکر ہے کی تفسیر پوائنٹ تھرڈ سورہ کحف کی آیت جس میں اصحاب کحف کے گار پر مسجد بنانے کا ذکر ہے کی تفسیر پوائنٹ فورتھ سب سے اہم بات جب بت اور تاغوت شیطان پر ایمان لانے کے معنی و مفہوم کا بیان ہے کہ کیا اس سے مراد قلبی اعتقاد ہے یا ان سے نفرت اور ان کی بتلان کا اعتقاد رکھتے ہوئے بظاہر ان کی موافقت پوائنٹ ففتھ اس سے یہود کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنے کفر سے واقف کفار اہل ایمان سے زیادہ صحیح راستے پر ہے پوائنٹ سکس ایک اہم مسئلہ جو اس باب کا مقصود و عنوان ہے یہ ہے کہ اہل حق کی ایک جماعت ہر زمانے میں موجود رہے گی جیسے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا بیان موجود ہے پوائنٹ سیونتھ اس امت کے بہت سے گروہ بت پرستی میں مبتلا ہوں گے پوائنٹ ایٹ تعجب تو اس بات پر ہے کہ مختار سخفی جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا حالانکہ وہ توحید و رسالت کا اعتراف اور اس امت کی فرد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ بھی مانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق اور قرآن مجید سچی کتاب ہے اور اس قرآن میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اس کی باتوں میں اس قدر واضح تضاد کے باوجود لوگ اس کی تصدیق کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ظاہر ہوا اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی پوائنٹ نائن تھی یہ بشارت بھی ہے کہ امت محمد کلی طور پر ختم نہیں ہوگی جیسے کہ سابق زمانوں میں ہوتا رہا ہے بلکہ ایک جماعت قیامت تک حق پر رہے گی پوائنٹ اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چھوڑ جانے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے پوائنٹ الیونتھ اہل حق کا وجود قیامت تک رہے گا پوائنٹ ٹویلتھ مذکورہ بالا خدیث میں مندرجہ ذیل عظیم نشانیاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ دیے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا بخلاف شمال و جنوب کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر ہی نہیں فرمایا آپ کا یہ خبر دینا کہ امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دو دعائیں قبول ہو گئی ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ آپ کی تیسری دعا قبول نہیں ہوئی آپ کا یہ خبر دینا کہ میری امت میں اگر تلوار چل نکلی تو قیامت تک نہ رہے رکے گی آپ کا یہ خبر دینا کہ اس امت میں نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبی پیدا ہوں گے آپ کا قیامت تک طائف منصورہ کے موجود رہنے کی خبر دینا اور یہ تمام امور ہر بحرف آپ کی پیشن گوئی کے مطابق پورے ہوئے حالانکہ عقلی طور پر ان تمام امور کا وقوع پذیر ہونا بہت مشکل اور بعید ہے پوائنٹ تھرٹینتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے صرف گمراہ پیشواؤں سے خطرہ محسوس کیا پوائنٹ فورٹینتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اوسان بت پرستی کی معنی و مفہوم کی وضاحت فرمائی ہے باب نمبر ٹوئنٹی فور جادو کا بیان ارشادی الہی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ سورة البقرہ اور وہ خوب جانتے تھے کہ اسے حاصل کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نیز ارشاد ہے یؤمنون بالجبت والتاغوت سورة النساء وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت جادو اور تاغوت شیطان ہے رواہ ابن ابی حاتم اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تاغوت وہ کاہن ہے جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات محلک کاموں سے بچ کر رہو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سات کام کون کون سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا جادو کرنا کسی کو ناحق قتل کر ڈالنا سود کھوری یتیم کا مال کھانا کفار سے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر باغ جانا پاک دامن اور افیف اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا صحیح بخاری و صحیح مسلم اور حضرت رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے رواہ ترمیزی اسے ترمیزی نے ذکر کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ درست بات اس کا موقوف ہونا ہے اور بجالہ بن عبدہ رحمت رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو تو ہم نے تین جادوگرنیوں کو قتل کیا صحیح بخاری اور حضرت حفصہ اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کر دیا تھا چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا رواہ معطا امام مالک اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک واقعہ منقول ہے امام احمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کو قتل کرنا تین صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر جس میں جادو حاصل کرنے والا کا انجام بیان کیا گیا ہے پوائنٹ سیکنڈ سورہ نساء کی آیت کی تفسیر جن میں جس میں جادوگروں کا بتوں اور شیطانوں کو ماننے کا تذکرہ ہے پوائنٹ تھرڈ جبت اور تاغت کا معنی اور ان کے مابین فرق پوائنٹ فورتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ تاغت جن میں جن جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی پوائنٹ ففتھ اس سے ان سات کاموں کا بھی پتہ چلا جو انتہائی مہلک اور خاص طور پر ممنوع ہے پوائنٹ سکس جادوگر کافر ہے پوائنٹ سیونتھ جادوگر کو توبہ کرائے بغیر قتل کر دیا جائے پوائنٹ ایٹھ جادوگر حضرت عمر اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھے تو اس کے بعد کے دور کا کیا حال ہوگا curve کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے اسی قدر جادو سیکھا جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے رب ابو داود و اسناد ہو سہی بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے گرا باندھ کر اس پر پھونک ماری تحقیق اس نے جادو کیا اور جو جادو کرے وہ شرک کا مرتکب ہوا اور جو شخص اپنے بازو گلے ہاتھ وغیرہ پر کوئی چیز باندھے یا لٹکائے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے سنن نسائی حضرت اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے متعلق بتاؤں کہ وہ کیا ہے پھر خود ہی فرمایا وہ چگلی ہے جس سے لوگوں میں فتنہ اور لڑائی ہو جائے <clears throat> رواہ مسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض بیان میں بھی جادو کا اثر ہوتا ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ ایافہ ایافہ ترک اور تیرہ سب جادو ہی کی اقسام ہے پوائنٹ سیکنڈ ان تینوں کی مکمل وضاحت اور تفصیل بھی سامنے آتی ہے پوائنٹ تھرڈ علم نجوم جادو ہی کی ایک قسم ہے پوائنٹ فورتھ گرا لگانا اور پھونک مارنا بھی جادو ہی ہے پوائنٹ ففتھ چگلی کرنا بھی جادو کی ایک شکل ہے پوائنٹ سکستھ بعض لوگوں کا فصیح بلی کلام بھی بعض اوقات جادو کا اثر رکھتا ہے باب نمبر 26 نجومی اور غیب دانی کے دعوے دار بعض ازواج متحرات رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا اور پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کی تصدیق کی تو چالیس روز تک اس کی نماز کو نہ ہوگی صحیح مسلم اور حضرت ابو خریرہ اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا رواہ ابو داود اور ایک اور جگہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ایم اربع ابو و ترمیزی نسائی ابن ماجہ نے اسے ذکر کیا ہے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے اور مسند ابی یالہ میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہی روایت موقوف مروی ہے اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے کہانت کرے یا کرائے جادو کرے یا کرائے اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کو بزار نے جید سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اور یہی حدیث امام تبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے تاہم اس میں من عطا کا ہنن سے آخر تک کے الفاظ نہیں ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الاراف وہ ہے جو چند باتوں سے معاملات کی علم کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی جگہ کی نشاندہی کرے وغیرہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عراف کاہن ہے اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے امور کے متعلق خبر دیتا ہے بعض کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو دل کی بات بتائے شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اراف ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق کاہن نجومی رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر ہوتا ہے جو ان طریقوں سے بعض امور و واقعات کی اطلاع دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو لوگ حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور نجوم ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں میرے نزدیک ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ قرآن پر ایمان لانا اور کاہن کی بات کی تصدیق کرنا یہ دونوں باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی سیکنڈ اس میں یہ وضاحت و سراحت بھی ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا کفر ہے پوائنٹ تھرڈ کہانت کرانے والے کا تذکرہ موجود ہے پوائنٹ فورتھ فال نکلوانے والے کا ذکر وارد ہے پوائنٹ ففتھ جادو کرانے والے کا ذکر ہے پوائنٹ سکس اور حروف ابجد لکھ کر حساب کرنے والے کا تذکرہ موجود ہے ان سب کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ لوگ کافر اور دائر اسلام سے خارج ہیں پوائنٹ سیونتھ اس میں کاہن اور عراف کے مابین فرق کی وضاحت بھی ہے باب نمبر ٹونٹی سیون جادو ٹونے کے ذریعے جادو کے علاج کی ممانت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کے علاج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے رواح احمد بسند جید و ابو داود امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب کاموں کو ناپسند سمجھتے تھے حضرت رضی رحمت رحمۃ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اگر کسی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کا دفیہ کرنا یا اس کا اس کو باطل کرنے کے لیے نشرہ یعنی منتر استعمال کرنا درست ہے انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے جادو کرنے والوں کا مقصد اصلاح ہی ہے نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانت نہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زدہ سے جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں پوائنٹ پوائنٹ فرسٹ فرسٹ یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے یہ شیطانی عمل ہے اور ناجائز ہے اس صورت میں جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہو دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور ایسے اعمال بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سہر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے حسن بصری کا قول اسی صورت پر محمول کیا جائے گا پوائنٹ سیکنڈ دوسری قسم یہ ہے کہ دم تعوض ادویات اور جائز و مباح ادویہ کے ساتھ جادو کا علاج کیا جائے ہی جائز ہے مسائل پوائنٹ فرسٹ جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانت ہے پوائنٹ سیکنڈ حرام اور جائز علاج میں ایسا فرق اور وضاحت ہے جس سے اشکال اور شبہ دور ہو جاتے ہیں باب نمبر ٹونٹی ایٹ بد اور بدشگونی ارشاد الہی ہے سورة الاعراف خبردار ان کی بدشگونی نخوصت اللہ کی ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے نیز ارشاد ربانی ہے قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہو سورہ یاسین حضرت ابو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں بدشگونی و بدفالی کی بھی کچھ حقیقت نہیں نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ماہی سفر منحوس ہے صحیح مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ ہے نشتر اور بھوتوں کا بھی کوئی وجود نہیں حاشیہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ستارے زمین اور اہل زمین پر اثر انداز ہوتے ہیں اسے نشتر کہتے ہیں اسلام نے اس عقیدے کی نفی کی ہے لہذا ستارے کچھ نہیں کر سکتے ہیں مترجم اور حضرت ابن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں نہ بدشگونی و بدفالی کی کچھ حقیقت ہے اور مجھے فال پسند ہے صحابہ نے پوچھا فال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات صحیح مسلم اور حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بدفالی اور بدشگونی کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے بہتر تو فال ہے اور یہ کسی مسلمان کو اس کے مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی چنانچہ کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے یا اللہ تیرے سوا کوئی بلائیہ یا نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کی برائیوں کو دور نہیں کر سکتا اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بلائی کی طاقت اور نہ برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے رواہ ابو داود بسند صحیح اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس سے بتقاضائی بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس کو دفع کر دیتا ہے روح ابو دعوت و ترمیزی و صحاح و جعل من قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں نے اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے امام ترمیزی نے اسے صحیح کہا اور آخری جملہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بدفالی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا صحابہ نے کہا اس کا کفارہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اس کا کفارہ یہ دعا ہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک مسند احمد یا اللہ تیری بلائی کے سوا کوئی بلائی نہیں اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور مصند احمد ہی میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بدشگنی وہ ہے جو تجھے کسی کام میں لگا دے یا روک دے مسائل پوائنٹ فرسٹ اس میں آیت علا انما طائرہم اند اللہ اور قالو طائرکم عکم کے معنی پر واضح کیا گیا ہے پوائنٹ سیکنڈ اس میں امراض کی متعدی ہونے کی نفی ہے پوائنٹ تھرڈ بدفالی کی بھی نفی ہے پوائنٹ فورتھ الو کی آواز سے بدفالی لینے کی نفی ہے پوائنٹ ففتھ ماہی سفر کی نحوست کے عقیدہ کی نفی ہے پوائنٹ سکس نیک فعال منع نہیں بلکہ مستحب ہے پوائنٹ سیونتھ اس میں فعال کے مفہوم کی وضاحت ہے پوائنٹ ایٹھ اگر نہ چاہتے ہوئے بدفالی کے وساوس و خیالات دل میں پیدا ہو جائے تو وہ مدر نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور اعتماد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں پوائنٹ نائنتھ جس شخص کے دل میں بدفالی کی سے پیدا ہو جائے وہ ان کو دور کرنے کے لیے زیر بحث باب میں مذکور دعا پڑھے پوائنٹ ٹینتھ اس بات کی سراحت ہے کہ بدفالی شرک ہے مضموم بدفالی کی تفصیل مذکور ہے